ہم مجاہدین کے پیسوں سے کوئی ایسا پمپلیٹ نہیں چھاپیں گے جس سے اختلافات کو ہوا مل جائے تم تو اعتراضات کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے کہتے ہو فلاں نے بنگلہ بنایا فلاں نے کوٹھی بنائی فلاں مارے کھا کھا کے پاگل ہو گیا فلاں مجنو ہو گیا فلاں سے یہ ہو گیا فلاں سے وہ ہو گیا ہم تمہارے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیں گے لیکن اس موسکر کے ساتھیوں پاکستان جاؤ گے تمہیں کہا جائے گا جیش والوں نے دفتروں پہ قبضے کر لیے جیش والوں نے دہشت گردی قائم کر دی جیش والوں نے مجاہدین کو مارا پیٹا جیش والوں نے زد و کو کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہوں ہمارے ہی ہاتھ الحمدللہ پاک ہے یہ کسی مسلمان پر نہ اٹھے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ آئندہ اٹھیں گے ان ہاتھوں نے ابھی بہت سی گردنیں مروڑنی ہے انشاءاللہ ان ہاتھوں نے ابھی بہت سے قلعے ڈھانے ہیں ان ہاتھوں نے ابھی شرک کے مندروں کو گرانا ہے ان ہاتھوں نے ابھی اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجانا ہے یہ ہاتھ کسی مسلمان پہ اٹھ کے ناپاک نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تم ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر سکتے ہو لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو تب بھی انشاءاللہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے جہاں تک دفتروں پہ قبضے کا تعلق ہے تم دفتروں کی بات کرتے ہو جیسے محمد نے تو آج دنوں پہ قبضہ کر لیا ہے